قرآن ہمیں انبیاء کا صبر بتاتا دیکھو ایوب کیسے بیٹھے ہوئے ہیں کیسے صبر کر رہے ہیں یہ زکریہ کی آہوزاری دیکھو یہ حضرت یونس کا رونا دیکھو یہ رب کے سامنے گڑ گڑانا دیکھو قرآن ہمیں تخیل کے میدان میں اور سیدھا میدان بدر میں لے جاتا جہاں نبی کا نبی کی شجاعت نظر آتی نبی کے صحابہ لڑتے نظر آتے قرآن ہمیں عہد کے میدانوں میں لے جاتا جہاں نبی زخمی نظر آتے نبی کو زخمی دیکھ کر ہمیں اپنے اپنے زخم بھول جاتے قرآن عجیب عجیب باتیں بتاتا قرآن راز بتاتا قرآن ہمیں کہتا کہ یہ جو بڑے بڑے طاقتور لوگ نظر آ رہے ہیں یہ جو بڑے بڑے ملک طاقت کے دعوے کر رہے ہیں میں تمہیں سچ بتاؤں ان کی طاقت کیا ہے ہم کہتے قرآن بتا دے ضرور بتا دے ہمارا دل تو کٹا جا رہا ہے قرآن کہتا یہ مکڑی کے جالے ہیں ان کی طاقت مکڑی کے جالے سے کم ہے مچھر کے پر سے کم ہے قرآن واقعی یہ ایسے ہیں بتا پھر ان کا روب ہمارے دلوں میں کیوں آ گیا قرآن نے نے نکتہ سمجھا دیا کہا مسلمان جب تو اللہ کے لیے جان دینے والا نہیں بنے گا تو مچھر سے ڈرے گا مچھی سے ڈرے گا بلی سے ڈرے گا بیوی سے ڈرے گا کتے سے ڈرے گا سور سے ڈرے گا سانپ سے ڈرے گا اپنے سائے سے ڈرے گا سب تجھ پر غالب ہوں گے تو مغلوب ہوگا تو تجوریاں بھرے گا تو جیبیں بھرے گا تو جانور بن جائے گا لیکن جس دن تو نے نقشہ بدل دیا تو نے ارادہ کر لیا کہ میں نے مرنا ہے میں نے اللہ کے لیے جان دینی ہے تو اپنے سے بڑے دشمن کے مقابلے میں خم ٹھونک کے نکل آیا اس تستغیثون ربکم اور اپنے رب سے استغاثہ کرنے لگا ربا میں آ گیا ہو نکل آیا ہو تنہا ہو اکیلا ہو نہتا ہو تیری طاقت ساتھ لایا ہو آج میں ٹکرا جاؤں گا کفر کو بتاؤں گا میں مسلمان ہوں میں کلمہ گو ہوں میں لڑنا جانتا ہوں اللہ نے کہا سا فی الذین کفر الروبا پھر تیرا روب ان کے بادشاہ کے دل میں ان کے صدر کے دل میں ان کے وزیر اعظم کے دل میں ڈال دوں گا دیکھو کندہار کے بوریے پہ ایک شخص بیٹھا ہے ایک نیت لے کے بیٹھا ہے ربا تیرے دین کی خاطر اپنے اس سر کو کٹوانے کے لیے صبح تیار ہو شام تیار ہو رات تیار ہو دنیا اس کے روب سے کانپ رہی ہے اور کہتی ہے ملا عمر ہمارے ہاتھ نہیں آتا تکبیر